وہ جو آخرت پر آمان ناؤ لاتے ہم نے ان کے کوتک برے امال ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے